مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا آپ قضائے حاجت کے لیے نکلے تو بہت دور نکل گئے جامع ترمزی حدیث نمبر بیس یہ حدیث صحیح ہے